بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس میں یاسر دانیال خان سسٹم پروگرامنگ کے کے تھرٹینتھ لیکچر ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم پیرل کمیونیکیشن کی بات کر رہے تھے ہم وہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے آج کا لیکچر ہے parallel and serial communication last lecture کے اندر ہم نے بات کی ہے کہ آپ ایل پی ٹی پورٹ کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں ٹو پرفارم پیرل کمیونیکیشن اور اس کی کئی اپلیکیشنز ہیں ایک اپلیکیشن آپ نے ڈسکس کی ہے کہ پرنٹر ہے پرنٹر کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے پرنٹر کو کنٹرول کر کے اس پہ کس طرح ڈیٹا سینڈ کیا جا سکتا ہے فار آؤٹ پٹ یہ ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کے لیے programmed input output method بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے اور interrupt driven input output method بھی ہم نے ڈسکس کیا interrupt driven input output method کے اندر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر یہ پروگرام ورک نہیں کرتا تو آپ ونس اپنے کمپیوٹر کو ریبوٹ کریں ڈاس کے اندر اگر آپ ونڈوز کے اندر کام کر رہے تھے تو اس کو ڈاس کے اندر ریبوٹ کریں ڈاس کے اندر ریبوٹ کریں اور اس کو رن کرنے کی کوشش کریں اگر پھر بھی ورک نہیں کرتا تو یہ مے بی کوئی پرنٹر انٹرفیس کا ڈفرنس ہے جس کی وجہ سے یہ پروگرام ورک نہیں کر رہا سرٹن پیسیز کے اوپر انٹرفیس ڈفرینٹ ہو سکتا ہے سرٹن پیسیز کے اوپر مے بی اسی انٹرفیس کے ساتھ یہ پروگرام ورک کر سکتا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پی eh, سی کی کیا ہیں سیکنڈلی ہم نے کچھ ڈسکس کیا تھا کہ پیرل پورٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ کس طرح سے computer to computer communication perform کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک وائر ڈیزائن کی تھی ہم نے بات کی تھی کہ پیرلی آپ اگر ٹو وے کمیونیکیشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو بائٹ کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی پیرل بائٹ کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی پیرل نبل کی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے تو نبل کی کمیونیکیشن کرنے کے لیے ہم نے ایک وائر ڈیزائن کی تھی جس کے اندر ٹوٹل فائیو ایسی ہیں ٹین آلموسٹ ٹین ایسی لائنس فائیو ایچ سائڈ کے اوپر جن کی مدد سے ڈیٹا کمیونیکیٹ ہو رہا ہے سینڈر کے پاس فائیو لائنس ہیں جس کے اوپر وہ سینڈ کرتا ہے اور فائیو لائنس ہیں جس کے اوپر وہ ریسیو کرتا ہے اسی طرح ریسیور کے پاس فائیو لائنس ہیں جس کے اوپر وہ ڈیٹا ریسیو کر رہا ہے اور فائیو لائنس ایسی ہوں گی جس کے اوپر کہ وہ ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور لائن ہوگی گراؤنڈ کی تو ہم نے اس وائر کا ڈیزائن دیکھا تھا ہم نے کہا کہ اس وائر کو کنیکٹ کرتے ہوئے ہم نے دو پیسیز کو آپس میں کنیکٹ کیا دو پیسیز کے ایل پی ٹی پورٹس کو آپس میں کنیکٹ کیا اس وائر کے تھرو اب ان ایل پی ٹی پورٹس کے تھرو آپ ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں پیرلی اس کے لیے آپ کو ایک پروٹوکال بھی بتایا گیا تھا اس پروٹوکال کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل ڈسکس کر رہے تھے لاسٹ ٹائم ہم نے جہاں سے وہ ایگزامپل چھوڑی تھی ہم وہاں سے ہی کنٹینیو کریں گے انفیکٹ تھوڑا سا اس سے پیچھے سے کنٹینیو کریں گے تاکہ چیزیں آپ کو اور ایکسپلسٹ ہو جائیں لیکن کنٹینیو کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی ابھی تک ہم نے پروگرامز بنائے ہیں خاص طور پہ وہ پروگرام جس کے اندر ہم انٹرپٹس کو یوز کر رہے ہیں انٹرپٹس کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں ان پروگرامز کی آپ کو بتایا ہے کہ ایکسٹینشن جو آپ نے رکھنی ہے ڈاٹ سی رکھنی ہے اگر آپ ڈاٹ سی پی پی رکھیں گے تو وہ پروگرام صحیح طرح سے مے بی کمپائل ہی نہ ہو سکیں ضروری ہے کہ اس کی ایکسٹینشن ڈاٹ سی رکھی جائے تاکہ آپ کو ڈفیکلٹی کا سامنا نہ ہو یہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ رپیٹ کی ہے میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے اس کی ایکسٹینشن ڈاٹ سی رکھنی ہے آئیے ہم وہاں سے اب کنٹینیو کرتے ہیں جہاں ہم نے لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا ہم ایک ایگزامپل ڈسکس کر رہے تھے اس ایگزامپل کے اندر ہم نے دو کمپیوٹرس کو آپس میں انٹر کنیکٹ کیا ہے پیرل کیبل یوز کرتے ہوئے اور اس پیرل کیبل کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک بائٹ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں بائٹ کی ویلیو نائن اے ہے نائن اے کو ٹرانسفر کرنے کے لیے اس کو دو نبلس کے اندر بریک اپ کیا ہے اور پہلے فرسٹ نیبل لوور نیبل کو سینڈ کریں گے اور پھر ہائی نیبل کو ہم سینڈ کریں گے تو اسی ایگزامپل کو ہم پھر سے پکڑتے ہیں اور وہاں سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں آئیے سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ریسیور اینڈ کے اوپر اور سینڈر اینڈ کے اوپر دونوں اینڈز کے اوپر آپ نے ڈبگ کا پروگرام رن کیا آپ نے یہ ڈبگر آلریڈی پہلے کئی دفعہ یوز کیا ہوگا اسمبلی لینگویج کے پروگرامس کو ڈبگ کرنے کے لیے اس ڈبگر کی کمانڈ ہے ایک آئی اور ایک او آئی کمانڈ یوز ہوتی ہے ان پٹ کے لیے آئی کو آپ پورٹ نمبر اسپیسیفائی کرتے ہیں اس پورٹ نمبر پہ جو بھی ویلو پڑی ہوئی ہوگی اس کو ریڈ کر کے یہ ریٹرن کر دے گی کمانڈ سملرلی او کی جو کمانڈ ہے وہ آؤٹ پٹ کی کمانڈ ہے او کی کمانڈ کو آپ پورٹ نمبر اسپیسیفائی کریں گے اور ایک ویلو اسپیسیفائی کریں گے او کی کمانڈ اس پورٹ کے اوپر وہ ویلو رائٹ کر دے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دو کمپیوٹرس کو آپس میں انٹرکنیکٹ کر لیا ہوا ہے ریسیور اینڈ کے اوپر بھی ڈبک کا پروگرام رن کر رہے ہیں اور سینڈر اینڈ کے اوپر بھی ڈباگ کا پروگرام رن کر رہے ہیں پھر جو بائٹ ہم سینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ نائن اے ہے نائن اے کو ہم نے بریک اپ کیا ہے انٹو ٹو نیبلس ایک لو نیبل ایک ہائی نیبل لو نیبل کی ویلو ہوگی اے ہائی نیبل کی ویلو ہوگی نائن تو پہلے ہم لو نیبل کو سینڈ کریں گے تو اس کے لیے ہم او کی کمانڈ یوز کرتے ہیں دونوں کمپیوٹرز کو کنیکٹ کیا گیا ایل پی ٹی ون کے ساتھ یعنی کہ سینڈر کا L P T one wire کے ساتھ کنیکٹ کر کے ریسیور کے ایل پی ٹی ون کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا ایل پی ٹی ون کا ایڈریس اس کمپیوٹر کے اوپر تھری سیون ایٹ ہے اور ریسیور کے اوپر بھی تھری سیون ایٹ ہے تو اس لحاظ سے ہم تھری سیون ایٹ جو کہ ڈیٹا رجسٹر ہے اس کے اوپر ویلو رائٹ کرتے ہیں زیرو اے جب یہ ویلو رائٹ کر دیا تو یہ ویلو ڈیٹا پورٹ پہ رائٹ ہوگی وائر کے تھرو یہ ڈیٹا پیرلی ٹرانسفر ہو جائے گا دوسرے اینڈ پہ اور دوسرے اینڈ پہ یہ اسٹیٹس پورٹ کے اوپر ریسیو کیا جا سکتا اب اسٹیٹس پورٹ کے اوپر جو ویلو ریسیو ہوئی ہے اس کا ایڈریس بنتا ہے 379 سیونٹی نائن اسٹیٹس پورٹ کا ایڈریس بنتا ہے تو 379 سیونٹی نائن پہ جو ویلو پڑی ہوئی ہے اس کو ہم نے ان پٹ کیا تو ہمارے پاس ویلو آئی ہے ڈی سیون اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویلو سینڈ کی تھی اے لیکن آپ کو ریسیو کیا ہوا ہے ڈی سیون ریسیو ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے آگے چل کے اس کی وجہ پتا چلتی ہے لیکن بالکل آپ کو یہاں پہ ایکوریٹ ویلوز ریسیو ہو رہی ہیں آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ ایکوریٹ ویلوز ہے اب ریسیور کو ڈی سیون ریسیو ہوا ہے ڈی سیون جو ریسیو ہوا ہے اس میں سے وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا اور ٹرانسلیٹ کر کے اس کو واپس کنورٹ کرے گا انٹو زیرو اے ویریفیکیشن کے لیے اس زیرو اے کو واپس سینڈر کے پاس سینڈ کرے گا سینڈر تاکہ ویریفائی کر سکے کہ باقی ریسیور کو زیرو اے ریسیو ہو گیا ہوا ہے تو ہم اگین ڈیٹا پورٹ کے اوپر زیرو اے رائٹ کر دیں گے زیرو اے رائٹ کر دیں گے اس کو ریسیور کے سینڈر کے پاس ہم ریسیو کرتے ہیں سینڈر کے پاس ریسیو کرتے ہیں تو آپ کو ریسیو ہوگا ڈی زیرو سینڈر نے کمانڈ دی ہے ان پٹ تھری یعنی کہ اسٹیٹس پورٹ کے اوپر آنے والی ویلو کو وہ ریڈ کر رہا ہے تو اس کو ویلو ریسیو ہوئی ہے ٹی زیرو ریسیور نے کیا سینڈ کیا تھا زیرو اے سینڈ کیا تھا اور سینڈر کو کیا ریسیو ہو رہا ہے three three seventy nine hex port کے اوپر ڈی زیرو ریسیو ہو رہا ہے اب یہاں تک یہ کنفرم ہو گیا کہ جو نبل سینڈ کی گئی ہے زیرو ہے وہ ایکوریٹلی سینڈ ہو گئی ہے اب ہائر نبل کو سینڈ کیا جائے گا جو کہ نائن ہے نائن کو سینڈ کرنے کے لیے جو پریویسلی ہم نے پروٹوکول ڈسکس کیا تھا اس پروٹوکول کے مطابق سینڈر ون نائن سینڈ کرے گا ون نائن اس لیے سینڈ کرے گا تاکہ ڈی فور ڈیٹا رجسٹر کا جو فورتھ بٹ ہے یعنی کہ ڈی فور جو ہے اس کو سیٹ رکھا جا سکے تو اس نے ڈیٹا پورٹ کے اوپر ون نائن رائٹ کیا اب ریسیور کے اینڈ کے اوپر اس کو ریسیو کرتے ہیں ریسیو کرنے کے لیے 379 پہ جو بھی ان پٹ ریسیو ہوئی ہے اس کو ہم ان پٹ لے رہے ہیں آپ کو ویلو ریسیو ہو رہی ہے یہاں پہ 4F اب آپ اگین کوشچن آپ کے ذہن میں آتا ہوگا نائن سینٹ کیا تھا تو یہ 4F کیسے ہو گیا بہرحال یہ جو ویلو ریسیو ہوئی ہے صحیح ریسیو ہوئی ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں کس طرح سے ریسیو ہوئی ہے ویریفیکیشن کے لیے اگین ریسیور واپس سینڈر کو یہی ویلو سینڈ کر دے گا 19 نائن سینڈ کر دے گا اور یہ ویلو اب سینڈر کو واپس ریسیو ہوگی ایز فور ایٹ جب فور ایٹ اس کو ریسیو ہوگا تو اس کو پتا چل گیا ہے کہ نائن جو ہے وہ ایکوریٹلی سینڈ ہو گیا اس کا مطلب ہے ایک بائٹ ایکوریٹلی سینڈ ہو گیا اب وہ نیکسٹ بائٹ کو سینڈ کر سکتا ہے تو اس طرح سے ایک پورا بائٹ ٹرانسفر ہوا ہے دو نیبلس کے اندر بریک اپ کر کے یہاں پہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے پریویس سلائڈ کے اندر یہ جو ویلیوز دیکھی ہیں جو سینڈ ہو رہی ہیں اور جو ریسیو ہو رہی ہیں آپس میں جو ویلوز ایکسچینج ہو رہی ہیں ان ویلوز کو کسی پیپر کے اوپر لکھ لیں کہ سینڈر نے کون سی ویلو سینڈ کی اور اس کو کیا ویلو ریسیو ہوئی اور ریسیور نے کون سی ویلو سینڈ کی اور اس کو کیا ویلو ریسیو ہوئی اور آگے آنے والی سلائڈس کے اندر میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ ویلوز کس طرح سے ایکوریٹ ہیں آئیے نیکسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹوٹل بائٹ ہم نے سینڈ کرنا تھا اس کی ویلو نائن اے تھی نائن اے کو بریک اپ کیا انٹو ٹو نیبلس سب سے پہلی جو نیبل ہے لو نیبل اس کی ویلو اے ہے اب جب ڈیٹا پورٹ کے اوپر رائٹ کر رہے ہیں تو ہم بائٹ کو ہی رائٹ کر سکتے ہیں نیبل کو نہیں رائٹ کر سکتے اس لیے نائن اے کو نہیں رائٹ کریں گے ہم زیرو اے کو رائٹ کریں گے اے تو وہ نیبل ہوگی جو آپ نے سینڈ کرنی ہے اس کے علاوہ آپ ڈیٹا پورٹ کے اوپر جو ڈی فور بٹ ہے جو فورتھ بٹ ہے ڈیٹا پورٹ کا جو فورتھ بٹ ہے اس کو زیرو رکھیں گے جو پروٹوکول ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا اس کے مطابق فرسٹ ٹائم جب آپ ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں تو ڈی فور بٹ جو کہ ہینڈ شیکنگ کے لیے یوز ہو رہا ہے پولنگ کے لیے یوز ہو رہا ہے اس کو زیرو رکھا جا رہا ہے یہ بٹ کیونکہ بزی لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو ریسیور اینڈ کے اوپر یہ بٹ انورٹ ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویلو جب ریسیو ہوئی ہے تو یہ ویلو ریسیو ہو رہی ہے as D seven D seven کا مطلب ہے double one zero one zero one one one اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویلو ریسیو ہو رہی ہے bit number seven six five four three میں ان بٹس کی صرف ویلوز ہمارے لیے سگنیفیکنٹ ہے جو لیسٹ سگنیفیکینٹ تھری بٹس ہیں ان کی ویلوز ہمارے لیے سگنیفیکینٹ نہیں ہے وہ چاہے زیرو ہو چاہے ون ہو واٹ ایور جو بھی ویلو ہے وہ ہمارے لیے سگنیفیکینٹ نہیں ہے کیونکہ یہی فائیو بٹس جو ہیں اسٹیٹس پورٹ کے یوز ہو رہے ہیں اب اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بزی بٹ کی ویلو آپ کے پاس ون آئی ہے ریسیور کیا کر رہا ہوگا اگر پولنگ موڈ کے اندر ہے تو وہ ایک کنٹینیوس لوپ کے اندر اس ویلو کو چیک کرتا رہے گا جو ہی یہ ویلو ون ہوگی اس کا مطلب ہے کہ اس کو نیبل ریسیو ہو گئی ہے اب جب نیبل ریسیو ہو گئی ہے تو باقی کے جو بٹس ہیں بٹ نمبر سکس سے لے کے بٹ نمبر تھری تک جو بٹس ہیں ان بٹس کو وہ یوز کرے گا ایز ڈیٹا اب اگر ان بٹس کو ایکسٹریکٹ کریں تو یہ بنتا ہے ون زیرو ون زیرو اس کو کیسے ایکسٹریکٹ کیا جا سکتا ہے اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے فرسٹلی آپ اسے رائٹ شفٹ کریں تھری ٹائمس رائٹ شفٹ جب تھری ٹائمس کریں گے تو آپ کے پاس ویلو آ جائے گی triple zero double one zero one zero اب اس کے اندر جو فورتھ بٹ ہے اس کو آپ نے کسی طرح سے زیرو کرنا ہے اصل ویلو کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے کیونکہ فورتھ بٹ جو ہے وہ ہینڈ شیکنگ کے لیے یوز ہوا ہے باقی کے جو فور بٹس ہیں لیسٹ سگنیفیکینٹ وہ آپ کا ڈیٹا ہے ایسا کرنے کے لیے اس کو اینڈ کر سکتے ہیں آپ اینڈ کریں اس کو کوڈروپل زیرو کوڈروپل ون کے ساتھ اس کے ساتھ اینڈ کریں گے تو آپ کے پاس ویلو آئے گی quadruple zero one zero one zero جو کہ ویلو زیرو اے بنتی ہے اب یہ ویلو آپ کو ریسیو ہوئی تھی ویریفکیشن کے لیے یہ ویلو آپ واپس سینڈر کو سینڈ کریں گے جب سینڈر کو یہ ویلو سینڈ کریں گے تو آپ ڈیٹا لائن کا فورتھ بٹ جو ہے ڈیٹا پورٹ کا جو فورتھ بٹ ہے اس کو آپ زیرو رکھنا چاہتے ہیں جو ہم نے پروٹوکول ڈسکس کیا تھا اس کے مطابق ایسا کرتے ہوئے آپ کے پاس اب جو ویلو آپ کو سینڈ کرنی چاہیے وہ زیرو اے سینڈ کرنی چاہیے اے تو آپ کا اصل نبل ہے اور زیرو آگے جو لگا ہوا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ جو فورتھ بٹ ہے اس کو زیرو رکھنا چاہتے ہیں جب یہ ویلو سینڈ کی جائے گی واپس سینڈر کو اس کو سینڈ کرنے کے لیے ڈیٹا پورٹ کے اوپر رائٹ کریں گے یہ ویلو سینڈر کو ریسیو ہوگی اسٹیٹس پورٹ پہ اسٹیٹس پورٹ پہ جب ویلو ریسیو ہوئی تھی تو ہم نے ڈیبگ کرتے ہوئے دیکھا تھا ہمیں ویلو ریسیو ہوئی ہے ڈی زیرو ڈی زیرو کا مطلب ہے one one zero one zero triple zero اب اس کے اندر جو سینڈر ہے وہ اس چیز کا ویٹ کر رہا ہوگا کہ اس کا بزی بٹ کب ون ہوتا ہے بزی بٹ ون ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے جو بائٹ اس نے جو نیبل اس نے سینڈ کی تھی وہ اس کو واپس ریسیو ہو گیا اب وہ اس کو ویریفائی کر سکتا ہے اب اس کو یہ ویلو ریسیو ہوئی ہے اس ویلو کو واپس اسی طریقے سے وہ کنورٹ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ یہ واقعی جو نیبل اس نے سینڈ کیا تھا وہ ہے تو آپ آف کورس دیکھ سکتے ہیں سکس سے لے کے تھرڈ بٹ کے اوپر کیا ویلو بنتی ہے سکس سے لے کے تھرڈ بٹ کے اوپر جو ویلو بنتی ہے وہ ون زیرو ون زیرو بنتی ہے یہ وہی ویلو ہے جو کہ سینڈ کی گئی اس طرح سے ایک نیبل کا ٹرانسفر کمپلیٹ ہو گیا جب سینڈر کا بزی بٹ ون ہوا ہے تو اس کو پتا چل گیا کہ ایک نیبل جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گیا وہ واپس اس کو ریسیو ہو گیا اگر وہ ویریفائی کر لیتا ہے کہ واقعی وہ نیبل تھا یہاں پہ ایک نیبل کا ٹرانسفر ختم ہو جائے گا اب نیکسٹ نیبل کی باری آتی ہے نیکسٹ نیبل جو تھا اس کی ویلو نائن تھی نائن کو آپ سینڈ کریں گے ایز اے نیبل اگر بائٹ کے طور پہ سینڈ کریں گے آف کورس کیونکہ جو آپ کا کمپیوٹر ہے اس کے اندر نیبل کی کمیونیکیشن تو ہوتی نہیں ہے پورٹس اور میمریز کے اندر جو اسمالسٹ ایڈریسبل یونٹ ہے وہ بائٹ ہے نبل کوئی ایڈریسبل یونٹ نہیں ہے میمری کے اندر اس لیے اس کو بائٹ میں کنورٹ کر کے سینڈ کرنا پڑے گا بائٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے اس کے ہائر فور بٹس زیرو رکھیں گے اور لوور فور بٹس کے اوپر نائن پلیس کیا جائے گا یعنی کہ one zero zero one place کیا جائے گا یہ تو وہ نبل کی ویلو ہے جو کہ سینڈ کی جائے گی لیکن یہ سگنیفائی کرنے کے لیے کہ یہ اب ہائر نبل سینڈ کیا جا رہا ہے اس کا جو ڈیٹا پورٹ ہے ڈیٹا پورٹ کا فورتھ بٹ ہمیں سیٹ کرنا پڑے گا اس کو سیٹ کرنے کے لیے اس نبل کو اور کرنا پڑے گا ٹین ہیگز کے ساتھ ٹین ہیگز بنتا ہے triple zero one quadruple zero اس ویلو کے ساتھ اس کو اور کیا اور کرنے کے بعد آپ کے پاس ویلو آ جائے گی triple zero one one zero zero one جو کہ نائنٹین بنتا ہے ہیگز کے اندر تو اس نائنٹین کو اب سینڈ کیا جائے گا سینڈ کرنے کے لیے اس کو ڈیٹا پورٹ کے اوپر رائٹ کریں گے ڈیٹا پورٹ کے اوپر رائٹ کریں گے تو ڈی فور بٹ جو ہے وہ ون ہوگا ڈی فور بٹ ون ہونے سے ریسیونگ اینڈ کے اوپر جو اسٹیٹس پورٹ کے اوپر ویلو ریسیو ہوگی اس کے اندر آپ کو بزی بٹ کے اندر زیرو ریسیو ہوگا کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ والا جو بٹ ہے یہ انورٹ ہو جاتا ہے ریسیونگ اینڈ کے اوپر اس لحاظ سے جو آپ کو ویلو اب ریسیو ہو رہی ہے اسٹیٹس پورٹ کے اوپر وہ بنتی ہے zero one zero zero quadruple one اب اس کے اندر ادھر آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ ریسیور جو ہے وہ اسی چیز کا ویٹ کر رہا ہوگا کہ بزی کا بٹ کب زیرو ہوتا ہے جب بزی کا بٹ زیرو ہوتا ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کو ہائر نیبل ریسیو ہو گیا ہائر نیبل کو اس میں سے ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے اب جو ویلو ریسیو ہوئی ہے اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں جو ویلو ریسیو کی گئی ہے اس کو آپ رائٹ شفٹ کریں ونس ونس رائٹ شفٹ کریں گے تو آپ کے پاس ویلو آ جائے گی one zero zero one quadruple one اب اس ویلو کو یوز کرتے ہوئے اور جو پریویس uh, لی جو آپ نے ویلو ریسیو کی تھی نبل کی اور اس میں سے نبل ایکسٹریکٹ کیا تھا اس ویلو کو یوز کرتے ہوئے آپ پورے بائٹ کو گیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ دونوں نبلس کو کمبائن کر کے آپ پورا بائٹ جنریٹ کر سکتے ہیں ایسا کرنے کے لیے جب آپ نے پریویس نیبل ریسیو کیا تھا لوور نیبل ریسیو کیا تھا تو اس کو آپ نے کنورٹ کر لیا تھا 1010 کے اندر یعنی کہ quadruple zero one zero one zero کے اندر اس کو کنورٹ کر لیا تھا ایک ماسک کے ساتھ اینڈ کر کے اس ویلو کو ہم یوز کریں گے اور ابھی جو ہم نے شفٹ کر کے ہمارے پاس ویلو آئی ہے اس ویلو کو ہم یوز کریں گے شفٹ کرنے کے بعد جو ویلو آئی ہے اس کے اندر جو لوور فور بٹس ہیں ان کو ہم زیرو کرنا چاہتے ہیں ان کو زیرو کرنے کے لیے ایک اور ہم میسک یوز کر رہے ہیں اس میسک کے ساتھ اس ویلو کو اینڈ کر دیں گے اس میسک کی ویلو ہے کوڈروپل ون کوڈروپل زیرو اس کے ساتھ میسک اس کو اینڈ کریں گے اینڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس ویلو آئے گی one zero zero one quadruple zero یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں یہ نائن زیرو ہیگس بنتا ہے اب جو اے آپ نے پریویسلی ریسیو کیا تھا اور اب جو نائن آپ نے اب ریسیو کیا ان دونوں کو ہم کمبائن کر لیتے ہیں ان کو آپس میں اور کر کے جو پریویس ویلو ہے quadruple zero one zero one zero اور ابھی جو ویلو ریسیو ہوئی ہے one one double zero zero quadruple ان دونوں ویلوز کو آپ آپس میں اور کریں اور کرنے کے بعد آپ کے پاس ویلو آئے گی one zero zero one one zero one zero جو کہ نائن ہے پورا بائٹ بنتا ہے تو ریسیونگ اینڈ کے اوپر یہ کمپیوٹیشن بھی پرفارم کرنی پڑیں گے لوور اور ہائر نبل کو آپس میں جوائن کرنے کے لیے اب آپ نے دیکھا ہے کہ آپ مینولی جب ہم نے کمیونیکیشن پرفارم کیا تو اس کے اندر کیا کیا اسٹیپس شامل ہیں جو پروٹوکول آپ کو پہلے بتایا گیا تھا اس کو اس کو ایگزامپلیفائی ہم نے کیا ہے اس پریویس ایگزامپل کے اندر یہ سارا کام ہم نے مینولی کیری آؤٹ کیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چیز اگر ہم پروگرامیٹکلی کرنا چاہتے ہیں اپنے کسی سی کے پروگرام کے اندر یہی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کوڈ یوز کریں گے اس کوڈ کے اندر ہم programmed input output use کر رہے ہیں فرسٹلی اور سیکنڈلی جو بائٹ واپس ریسیور سینڈ کرتا ہے فار ویریفیکیشن ہم اس کو ویریفائی نہیں کر رہے آپ اس کے اندر مزید لاجک ایڈ کر سکتے ہیں سمپل پروگرامنگ ٹیکنیک ہے مزید لاجک ایڈ کر سکتے ہیں اس بائٹ کو ویریفائی کرنے کے لیے یہ ویریفائی کرنے کے لیے کہ جو بائٹ واپس سینڈ کیا گیا ہے کیا وہی بائٹ سینڈر نے سینڈ کیا تھا یا نہیں اگر نہیں وہ اگر ان دونوں میں کوئی ڈفرینس ہے تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کسی قسم کا ایرر آ کر ہوا اگر کوئی ڈفرینس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بائٹ کریکٹلی سینڈ ہو گیا یہ چیز ویریفائی ہو جاتی ہے تو آئیے اب نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر یہ پروگرام ہے جس کی مدد سے ہم اس طرح computer to computer communication perform کر سکتے ہیں اسی سیم پروٹوکول کو یوز کرتے ہوئے اس سلائڈ کے اندر آپ کو سمپل ایک سوڈو کوڈ نظر آ رہی ہے یہ سوڈو کوڈ رن ہو رہی ہے ریسیور اینڈ کے اوپر اور انہی لائنس کے اوپر آپ پروگرام بنا سکتے ہیں فار دا سینڈر یہ آپ کے لیے خود سے ایک ایکسرسائز ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ریسیور کس طرح سے کام کر رہا ہوگا ریسیور فرسٹلی بزی بٹ کے ون ہونے کا ویٹ کر رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وائر لوپ ہے جو کہ انفائنائٹلی رن کر رہا ہے آپ اس کے اندر یہ جسٹ سوڈو کوڈ ہے آپ اس کے اندر کوئی اپنی کنڈیشن پلیس کر سکتے ہیں واٹ ایور جو بھی آپ کنڈیشن پلیس کرنا چاہیں اور اس لوپ کے اندر فرسٹلی اس نے چیک رکھا ہوا ہے بزی بٹ کے ون ہونے کا فرسٹلی وہ بزی بٹ کے ون ہونے کا ویٹ کر رہا جو ہی بزی بٹ ون ہوتا ہے وہ اف پارٹ کے اندر انٹر ہو جائے گا بزی بٹ ون ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کو لو نیبل سینڈ کی گئی ہے اس لو نیبل کو وہ ریڈ کرے گا اسٹیٹس پورٹ میں سے جو لیس سگنیفیکینٹ تھری بٹس ہیں اسٹیٹس پورٹ کے ان کو ڈسکارڈ کر دے گا کیونکہ وہ ڈونٹ کیئر ہے ان کی ویلو میٹر نہیں کرتی سگنیفیکینٹ نہیں ہے ہمارے لیے اور ڈسکارڈ کر کے اب جو اس کے پاس ویلو آئی ہے لوور فور بٹس کے اندر وہ وہ ویلو ہے جو کہ سینڈ کی گئی ہے اور جو بٹ نمبر فور کی جو ویلو ہے وہ انفیکٹ وہ ویلو ہے جو کہ ہینڈ شیکنگ کے لیے یوز ہو رہی ہے اس ویلو کو ریموو کرنے کے لیے ہم ایک میس کے ساتھ اس کو اینڈ کر رہے ہیں زیرو ایف یعنی کہ یہ بنتا ہے کوڈروپل زیرو کوڈروپل ون جس طرح پریویسلی آپ نے سلائڈس کے اندر دیکھا ہے اس کے ساتھ اینڈ کر رہے ہیں تو اس طرح سے ایکس کے اندر ایک ویلو آ گئی ہے اس ویلو کے اندر جو لوور فور بٹس ہیں وہ فور بٹس اس نبل کی ویلو ہے جو کہ نبل سینڈ کی گئی ہے اب اسی نبل کو ہی واپس ریٹرن کر دیا جاتا ہے کیسے ریٹرن کیا جاتا ہے واپس اس کو ڈیٹا پورٹ کے اوپر رائٹ کر دیں گے اور یاد رہے اس کے لیے جو بٹ نمبر فور ہے ڈیٹا کی اس کو زیرو رکھنا ہوگا تو جب ہم نے ماسک کیا تھا وہ آٹومیٹکلی زیرو ہوگی اور اسی طرح سے ویلو کو ہم ڈیٹا پورٹ کے اوپر رائٹ کر رہے ہیں اور ڈیٹا پورٹ کے اوپر رائٹ کرنے کے بعد اب اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کب تک بزی بٹ ون ہے جب بزی بٹ زیرو ہوگا وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کو ہائر نیبل سینڈ کر دیا گیا اس طرح وائل لوپ کے اندر وہ ویٹ کر رہا ہے سمپلی کہ کب تک بزی بٹ ون ہے یوں ہی بزی بٹ زیرو ہوتا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کو ہائر نیبل سینڈ کر دیا گیا اگین آؤٹر لوپ میں جائے گا آؤٹر لوپ سے اب ایلس پارٹ کے اندر آئے گا ایلس پارٹ کے اندر ہم اسٹیٹس پورٹ کی ویلو کو ریڈ کر رہے ہیں ریڈ کر کے جو سیونتھ بٹ ہے اس کو ڈسکارڈ کر رہے ہیں اب ہائر فور بٹس کے اندر آپ کو نیبل کی ویلو آ گئی ہے اس ویلو کو آپ نے ٹیمپ کے اندر سیو کر لیا ٹیمپ کے اندر سیو کرنے کے بعد آپ اس کو ماسک کر رہے ہیں ایف زیرو کے ساتھ ایف زیرو کے ساتھ میس کریں گے تو جو لوور فور بٹس ہیں وہ ڈسکارڈ ہو جائیں گے اور پھر جو پریویسلی ویلو آپ نے ایکس کے اندر اسٹور کی ہوئی تھی اس ویلو کو اور اب جو ویلو ریسیو کی گئی ہے جو کہ وائی کے اندر اسٹور کی ہے ان دونوں ویلوز کو آپس میں اور کر رہے ہیں اور کر کے آپ دونوں نبلس کو آپس میں جوائن کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ابھی آپ کو نبل ریسیو ہوا ہے اس نیبل کو آپ پھر سے سینڈ کر رہے ہیں اس نیبل کو فرسٹلی آپ واپس ری ارینج کر رہے ہیں لوور فور بٹس کے اندر لا رہے ہیں لوور فور بٹس میں لانے کے بعد اس کو ون زیرو کے ساتھ اینڈ کیا جا رہا ہے ون زیرو کے ساتھ اینڈ کرنے سے بٹ نمبر فور ون ہو جائے گا کیونکہ اب اس کے بعد جو سینڈر ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا کہ بزی بٹ اس کو زیرو ریسیو ہوگا تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس دوسرے اینڈ کے اوپر نیبل ریسیو ہو گیا تو اس طرح سے اب جو ویلو آئے گی اس کو اگین ڈیٹا پورٹ کے اوپر رائٹ کر دیں گے اور یہ ویلو سینڈر کو واپس سینڈ کر دی جائے گی اب اگین لوپ کے اندر یہ ویٹ کرتا رہے گا کہ کب تک بزی بٹ زیرو ہے بزی بٹ ون ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اب نیکسٹ بائٹ کا لو نیبل سینڈ کر دیا گیا اینڈ سو آن یہ ایک بڑا سمپل سا پروگرام ہے اسی طرح سے آپ ڈیوائس کر سکتے ہیں بالکل سملر پروگرام جو اس کے اپوزٹلی ورک کر رہا ہے آن دا سینڈر اینڈ یہ پروگرام جو ہے یہ ریسیور اینڈ کے اوپر ورک کر رہا ہوگا ابھی تک جو ہم ڈسکس کر رہے تھے یہ پیرل پورٹ کے بارے میں تھا پیرل کمیونیکیشن کے بارے میں تھا ہم کس طرح سے computer to computer parallel communication perform کر سکتے ہیں یا جو پیرل ڈیوائسز ہیں جیسے کہ پرنٹر ہے اس کو کس طرح سے ڈیٹا پیرلی سینڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پی سی کے اندر ویریس سیریل پورٹس بھی ہوتے ہیں اب آگے ہم ڈسکشن اسٹارٹ کر رہے ہیں about serial communication serial ports کو سمجھنے سے پہلے ان کو پروگرام کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ سیریل کمیونیکیشن سے ایسوسیٹڈ سرٹن کانسیپٹس کو انڈرسٹینڈ کر لیں ایک جو میجر ڈفرنس ہے سیریل اور پیرل کمیونیکیشن کا پیرل کمیونیکیشن کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ number of bits parallelly transfer ہو رہے ہیں جو پیرل کمیونیکیشن کے لیے جو آپ نے کیبل ڈیزائن کی تھی computer to computer communication perform کرنے کے لیے اس کے اندر فور بٹس پیرلی ٹرانسفر ہو رہے ہیں دونوں اینڈس کے اوپر فور بٹس پیرلی ٹرانسفر ہو رہے ہیں کیونکہ number of bits parallelly transfer ہو رہے ہیں اس لیے یہ of of course faster form communication ہے سیریل کمیونیکیشن کے اندر بٹس پیرلی نہیں ٹرانسفر ہوتے ون آفٹر دی ادر ہوتے ہیں یعنی کہ ایک ہی لائن ہوتی ہے اس لائن کے اوپر number of bits serially transfer ہوتے ہیں one after the other transfer ہوتے ہیں آپ جس طرح سے سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں سلائڈ کے اندر شو کیا جا رہا ہے کہ دو لائنز ہیں ایک لائن کے اوپر بٹس سیریلی ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں دوسری لائن کے اوپر جو بھی سگنل آ رہا ہے اس کو ریفرنس کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے اس سگنل کو بھی امیٹ کیا جا سکتا ہے اس کو چل کے ہم آگے ڈسکس کریں گے لیکن آپ اس کے اندر کلیئر ڈفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو صرف ایک لائن یوز کرنی پڑی ہے جس کے اوپر تمام بیٹس سیریلی ٹرانسفر ہو رہے ہیں ایسا کرنے کے کئی ایڈوانٹیجز ہیں کیا ایڈوانٹیجز ہیں سب سے پہلا ایڈوانٹیج جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک لائن یوز ہو رہی ہے ایک وائر یوز ہو رہی ہے یا پھر دو وائرس یوز ہو رہی ہیں ایک ریفرنس کی اور ایک وہ لائن جس کے اوپر کے ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو رہا ہے اس کا کیا آپ کو ایڈوانٹیج ہے آپ کی کاسٹ ریڈیوس ہوگی زیادہ لمبے ڈسٹینس کے لیے سیریل کمیونیکیشن پرفارم کرنا فیزیبل ہے لمبے ڈسٹینس کے لیے گریٹر ڈسٹینس کے لیے سیریل کمیونیکیشن پرفارم کرنا فیزیبل نہیں ہے sorry parallel communication rather perform کرنا فیزیبل نہیں ہے کیوں نہیں فیزیبل کیونکہ اس کے اندر زیادہ نمبر آف وائرس یوز کیے جائیں گے اس کی کاسٹ انکریز ہو جائے گی ورلڈ وائڈ سیریل کمیونیکیشن کے اوپر زیادہ کام ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ اور دوسرے اس طرح کے نیٹورکس کی وجہ سے آپس میں ایک بہت بڑا نیٹورک ڈیزائن ہوتا جا رہا ہے دنیا جو ہے جس نیٹورک کے اوپر آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہے اس کا size all the time increase ہو رہا ہے تو سیریل کمیونیکیشن ایک فیزیبل فارم آف کمیونیکیشن ہے جس کے تھرو آپ لانگر ڈسٹینسز کے اوپر ڈیٹا ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں اگر یہی ڈیٹا پیرولی کمیونیکیٹ کیا جائے پیرولی ٹرانسفر کیا جائے آف کورس کاسٹ کہیں انکریز کر جائے گی کہیں زیادہ کئی فولڈز انکریز کر جائے گی تو ایک میجر ایڈوانٹیج جو ہے آف سیریل کمیونیکیشن وہ یہ ہے کہ کاسٹ ریڈیوس ہو جاتی ہے لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے as compare to parallel communication parallel communication of course faster ہے فاسٹر اس طرح سے کیونکہ اس کے اندر number of bits parallelly transfer ہو رہے ہیں سیریل کمیونیکیشن کے اوپر ایک انسٹنس کے اوپر ایک سنگل بٹ ٹرانسفر ہو رہا ہے لیکن ود ٹائم سیریل کمیونیکیشن کے اوپر کیونکہ بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے سیریل کمیونیکیشن کے اندر بھی بہت فاسٹر میتھڈز آ گئے ہیں آف کمیونیکیشن تو اس وجہ سے سیریل کمیونیکیشن زیادہ پریفربل فارم آف کمیونیکیشن ہے سیکنڈلی سیریل کمیونیکیشن کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو دو قسم کی سیریل ایگزٹ کرتی ہیں آپ سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں ایک جو کمیونیکیشن ہے اس کو کہتے ہیں سنکرونس کمیونیکیشن اور دوسری جو ہے اس کو کہتے ہیں asynchronous synchronous communication communication وہ ہے جس کے اندر کوئی ٹائمنگ سگنل انوالوڈ ہوگا جس طرح کے نام سے ظاہر ہے اور اے سنکرونس کمیونیکیشن کے اندر کسی قسم کا بھی ٹائمنگ سگنل انوالو نہیں ہوتا سنکرونس کمیونیکیشن کے اندر آپ کو سرٹن ٹائمنگ سگنل ریکوائرڈ ہوگا کلاک سگنل ریکوائرڈ ہوگا یہ کلاک سگنل یا تو اصل سگنل کے اندر انکوڈیڈ ہوگا جو کہ ڈیٹا سگنل سینڈ کیا جا رہا ہے اس سگنل کے اندر انکوڈیڈ ہوگا یا پھر دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ایک ایکسٹرا لائن یوز ہوگی جس کے اوپر یہ ٹائمنگ سگنل سینڈ کیا جا رہا ہے اگر ایکسٹرا لائن یوز ہوتی ہے تو آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کاسٹ انکریز ہو جائے گی سیکنڈلی اگر یہ ڈیٹا کے اندر انکوڈ ہوتا ہے تو جو بینڈ وتھ ریکوائرڈ ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے بینڈ وتھ ریکوائرمنٹ ڈبل ہونے سے آف کورس جو آپ ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے ایک سرٹن میڈیا یوز کرتے ہوئے خیر یہ ایک ڈفرینٹ ڈسکشن ہے اب سنکرونس کمیونیکیشن کو میں تھوڑا سا ڈسکرائب کرنا چاہوں گا اس کے لیے آپ یہ نیکسٹ سلائڈ دیکھ سکتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈیٹا ٹرانسفر کیا جا رہا ہے وہ سیریلی ڈیٹا ٹرانسفر کیا جا رہا ہے جو آپ ویلو ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں وہ ویلو ہے zero double one zero one zero one one اس بائٹ کو آپ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ سگنل کو دیکھیں تو ایک سرٹن سائیکل کے لیے ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے یہ ون رہتا ہے پھر ایک اور ٹائم پیریڈ کے لیے یہ ون ہے پھر زیرو ہے پھر ون ہے پھر زیرو ہے پھر ون پھر اگین ون اور پھر زیرو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ جو ہے وہ فرنٹ پہ ہے اگر آپ سیریلی ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہیں تو موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ جو ہے وہ آگے ٹریول کرتی ہے اور سگنیفیکینٹ جو ہے وہ اسے پیچھے ٹریول کرتی ہے اب کیونکہ یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ سنکرونس کمیونیکیشن ہے تو اس کے ساتھ ایک ٹائمنگ سگنل بھی ریکوائرڈ ہوگا ریسیونگ اینڈ کے اوپر اس ٹائمنگ سگنل سے کیا مدد حاصل ہوتی ہے اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ کب ایک بٹ آ رہا ہے کب اسٹارٹ ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے ریسیونگ اینڈ کے اوپر پاسبل ہے کہ اس کلاک سائیکل کے دوران اس ٹائمنگ سگنل کی کلاک سائیکل کے دوران ہی کسی پوائنٹ کے اوپر وہ اپنی سیمپلنگ پرفارم کر رہا ہے فار ایگزامپل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو سائیکل ہے اس سائیکل کی جو ایج ہے وہ ایگزیکٹلی exactly مڈل میں آ رہی ہے جو سیمپلنگ ہے وہ ایج ٹریگرڈ ہو سکتی ہے یعنی کہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر جب اس سائیکل کا ایج آتا ہے ایج کے اوپر وہ سگنل کو سیمپل کر کے دیکھتا ہے کہ سگنل کی کیا ویلو ہے یعنی کہ فرسٹ کلاک سائیکل کی ایج کے اوپر وہ سیمپل کرے گا اور دیکھے گا کہ سگنل کی کیا ویلو ہے وہ لاجک زیرو ہے یا لاجک ون ہے اسی طرح نیکسٹ کلاک سائیکل کی ایج کے اوپر وہ سیمپل کر کے دیکھے گا کہ سگنل کی کیا ویلو ہے لاجک ون ہے یا لاجک زیرو ہے اینڈ سو آن ہر ایج کے اوپر وہ سگنل کو سیمپل کرے گا اور اس لحاظ سے وہ بٹس کو کٹھا کرتا جائے گا اس طرح سے سیریلی بٹس ٹرانسفر ہوتے جائیں گے لیکن اس میں کباہت کیا ہے اس میں کباہت یہ ہے کہ آپ کو ساتھ ٹائمنگ سگنل بھی ریکوائرڈ ہے ٹائمنگ سگنل کے لیے اگر ایکسٹرا لائن یوز ہوتی ہے تو کاسٹ انکریز ہو جاتی ہے اگر سرٹن ٹیکنیکس اویلیبل ہیں جن کی مدد سے اس کو اصل سگنل کے اندر امبیڈ کیا جا سکتا ہے اگر اصل سگنل کے اندر امبیڈ کرتے ہیں تو اس طرح سے بینڈ ورتھ ریکوائرمنٹس انکریز ہو جاتی ہیں اب اگر ہم اے سنکرونس کمیونیکیشن کو دیکھیں جس طرح کے نام سے ظاہر ہے کہ اے سنکرونس ٹائمنگ سگنل کو نہیں ریکوائر کرتی اس کے اندر کسی قسم کے ٹائمنگ سگنل کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اس کے اندر بھی کچھ مشکلات ہیں کچھ ڈفیکلٹیز ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ڈفیکلٹیز ہیں فرسٹلی اے سنکرونس کمیونیکیشن کو دیکھتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائمنگ سگنل نہیں ریکوائرڈ اور سیکنڈلی جو بھی آپ ورڈ uh, یا بائٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کو اسٹارٹ اور اینڈ بٹس کے بیچ میں انکیپسولیٹ کرنا پڑتا ہے تو اس طرح سے آپ کو certain overhead bits transfer کرنے پڑتے ہیں جن کو اسٹارٹ اور اینڈ بٹ کہا جاتا ہے نیکسٹ سلائڈ کے اندر یہ اسٹارٹ اور اینڈ بٹس کس طرح سے یوز ہوتے ہیں مور الیبوریٹلی ڈسکرائب کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور اوور ہیڈ بٹ بھی ہو سکتا ہے جس کو کہ پیرٹی بٹ کہا جاتا ہے پیرٹی بٹ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ ایک فنکشن ہوتا ہے of the number of ones in a byte یعنی کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے upon the count of ones ایک بائٹ ہے اس کے اندر ایٹ بٹس ہیں ان ایٹ بٹس میں سے کتنے ونز ہیں ون ون ہے یا ٹو ون ہے یا تھری ہے یا فور ہے یا سارے ون ہیں واٹ ایور تو پیرٹی کی دو ویلیوز ہو سکتی ہیں یا آڈ ہو سکتی ہے یا ایون ہو سکتی ہے تو اسی کے اکارڈنگلی اس پیرٹی بٹ کی ویلیو ڈٹرمن کی جاتی ہے اور اصل بائٹ کے ساتھ اس پیرٹی بٹ کو اٹیچ کر لیا جاتا ہے اب نیکسٹ سلائڈ کے اندر اس پیرٹی بٹ اور اسٹارٹ اینڈ اسٹاپ بٹس کو بھی ہم ایکسپلین کرتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بائٹ ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بائٹ کا سائز کچھ بھی ہو سکتا ہے بائٹ ڈپینڈ uh, کرتا ہے سیریل انٹرفیس کے اوپر اور اس چیز پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس سیریل انٹرفیس کو آپ نے کس طرح سے پروگرام کیا گیا جو اسٹینڈرڈ پی سیز کے اندر سیریل انٹرفیس اویلیبل ہے اس کے اندر بائٹ کا سائز 5 سے لے کے 8 بٹ تک ہو سکتا ہے یعنی کہ 5 بٹ کا بھی ہو سکتا ہے 6 کا بھی 7 کا بھی اور 8 بٹ کا بھی ہو سکتا ہے پھر اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا پیرٹی بٹ اٹیچ کی جا سکتی ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح کی پیرٹی کے لیے پروگرام کیا ہوا ہے یعنی کہ آڈ پیرٹی کے لیے پروگرام کیا ہوا ہے یا ایون پیرٹی کے لیے پروگرام کیا گیا ہے آڈ پیرٹی کے کیس کے اندر اگر نمبر آف ونس آڈ ہیں تو یہ والا بٹ ون ہوگا ایون پیرٹی کے کیس کے اندر نمبر آف بٹس اگر ایون ہے تو یہ والا بٹ ون ہوگا اکارڈنگلی جس طرح سے اس کو پروگرام کیا گیا ہے اس کے لحاظ سے اس بٹ کی ویلو ہوگی یہ بات ہوگی ڈیٹا بٹس اور پیرٹی بٹس کی اب اسٹارٹ اور اسٹاپ بٹس کو دیکھتے ہیں اسٹارٹ بٹ یا پھر اسٹاپ بٹ جو ہیں یہ اسپیشل بٹس ہیں اسپیشل اس لحاظ سے کیونکہ یہ ایک بٹ بھی ہو سکتا ہے اور 1.5 پوائنٹ بٹ بھی ہو سکتے ہیں یا پھر 2 بٹس بھی ہو سکتے ہیں یہ اسپیشلی شیپڈ ہوتے ہیں عام طور پہ جو اسٹاپ بٹ ہے جب ایک بائٹ ختم ہو رہا ہے بائٹ کے اینڈ پہ اسٹاپ بٹ آئے گا جو کہ ہائی ہوتا ہے یعنی کہ لاجک 1 ہوتا ہے اگر 1.5 پوائنٹ فائیو اسٹاپ بٹس ہیں تو 1.5 پوائنٹ کے لیے یہ بٹ ہائی رہے گا اور 1.5 پوائنٹ کے بعد نیکسٹ بٹ کا اسٹارٹ بٹ اسٹارٹ ہو جائے گا اسٹارٹ بٹ جو ہے وہ عام طور پہ ایکٹیو لو ہوتا ہے اس طرح سے 1.5 پوائنٹ فائیو بٹس ٹرانسفر ہونے کے بعد جب ایکٹیو لو ہو جاتا ہے یعنی کہ لو کا سگنل جب آتا ہے اس کا آنا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ نیکسٹ بائٹ اسٹارٹ ہو گیا اس انڈیکیشن سے ریسیونگ اینڈ کے اوپر پتا لگ جاتا ہے کہ پریویس بائٹ ختم ہو گیا اور نیکسٹ بائٹ اسٹارٹ ہو گیا اس طرح سے نمبر آف بائٹس کو ہر بائٹ کو اسٹارٹ اور اسٹاپ بٹ سے انکیپسولیٹ کیا جا سکتا ہے اسٹاپ بٹ جو آپ کا اسٹینڈرڈ پی سی ہے اس کے اندر آپ کے پاس آپشن ہے کہ یہ ون بٹ کا بھی ہو سکتا ہے ون پوائنٹ فائیو بٹس کا بھی ہو سکتا ہے اور ٹو بٹس کا بھی ہو سکتا ہے یہ آگے چل کے دیکھیں گے ہم اس کو کس طرح سے پروگرام کر سکتے ہیں اس کے اندر ایک اور جو کانسیپٹ جس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے آف سیمپلنگ ریٹ جو سیریل پورٹس اویلیبل ہیں اس کے اندر سیمپلنگ ریٹ آپ خود سے پروگرام کر سکتے ہیں یہ سیمپلنگ ریٹ کیا ہے یہ یہ ریٹ ہے کہ اس نے بٹس کو کس ریٹ کے اوپر ریسیو کرنا ہے کس ریٹ کے اوپر سیمپل کرنا ہے سے فار ایگزامپل اگر آپ نے سیمپلنگ ریٹ 9600 رکھا ہے یعنی کہ 9600 بٹس پر سیکنڈ ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو سیمپلنگ کرنی ہے ہر 1 by ninety six hundred second کے بعد ایک بٹ کو سیمپل کرنا ہے آپ نے اس کو پروگرام کر دیا ہے کہ نائنٹی سکس ہنڈریڈ اس کا بیٹ ریٹ ہے اب جب بھی سیریل پورٹ کو ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہے جس کنٹینیوٹی کے اندر سیریل اس کو ریسیو ہو رہا ہے ہر one by ninety six hundred of a second کے بعد وہ اس لائن کو سیمپل کرے گا اس کے اوپر ڈیٹا کی جو بھی ویلو ہے ہائی ہے لو ہے اس کو ریڈ کرے گا دیکھے گا اگر ہائی ہے تو اس کو انٹرپریٹ کرے گا ایز لاجک ون اور اگر لو ہے تو اس کو انٹرپریٹ کرے گا ایز لاجک زیرو اس طرح سے وہ بٹس کو انٹرپریٹ کرے گا جو اسٹاپ بٹ ہے اس کو وہ کس طرح سے ڈسٹنگوش کر سکتا ہے اس کو وہ اسی مدد اسی سیمپلنگ ریٹ کی وجہ سے ہی ڈسٹنگوش کر پاتا ہے کیونکہ اسٹاپ بٹ اگر 1.5 پوائنٹ بٹس کا ہے تو 1.5 پوائنٹ بٹس کے لیے وہ سگنل ہائی رہتا ہے اور ہائی رہنے کے بعد کیونکہ اب نیکسٹ بائٹ کا اسٹارٹ بٹ شروع ہو گیا ہے 1.5 بٹس کے ٹائم پیریڈ کے لیے 1.5 پوائنٹ پیریڈ کے لیے وہ ہائی رہے گا اور 1.5 پوائنٹ کے بعد ایک دم سے لو ہو جائے گا یہ انڈیکیشن تب نہیں آئے گی جب نارمل ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے صرف اسٹاپ اور اسٹارٹ بٹ کے بیچ میں اس طرح سے ہوگا کہ 1.5 پوائنٹ پیریڈ کے بعد ایک دم سے سگنل لو ہو جائے گا یعنی کہ ایک پیریڈ کے مڈل کے اندر سگنل لو ہو جائے گا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ بائٹ اینڈ ہو گیا اور اس طرح سے بائٹس کو انکیپسولیٹ کیا جا سکتا ہے اور آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ بائٹ کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہا ہے اس سیمپلنگ ریٹ کو بھی آپ پروگرام کر سکتے ہیں آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ سیمپلنگ ریٹ کو کس طرح سے پروگرام کیا جا سکتا ہے سیمپلنگ ریٹ کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی آپ کو پروگرام کرنی پڑتی ہیں جو کہ سیریل کمیونیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے اگر دو کمپیوٹرز کے بیچ میں سیریل کمیونیکیشن ہو رہی ہے یا دو اینڈز کے بیچ میں کسی بھی فارم میں سیریل کمیونیکیشن ہو رہی ہے ضروری ہے کہ یہ پیرامیٹرز جو کہ آپ کو سیٹ کرنے پڑتے ہیں دونوں اینڈز کے اوپر سیم ہوں جو پیرامیٹرز آپ کو سیٹ کرنے پڑتے ہیں وہ سب سے پہلے ایک سیمپلنگ ریٹ ہے کہ کس ریٹ کے اوپر سیمپلنگ ہوگی کس ریٹ کے اوپر ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا سیکنڈلی آپ کو یہ سیٹ کرنا پڑتا ہے کہ بائٹ کتنے بٹس کا ہوگا ون فائیو uh, سے لے کے ایٹ تک آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہے اگر ایک اینڈ کے اوپر فائیو ہے اور دوسرے اینڈ کے اوپر آپ سکس پروگرام کر دیتے ہیں تو ان کے بیچ میں کمیونیکیشن پاسبل نہیں ہوگی اس کے بیچ میں ایرر آ کر ہوں گے دونوں کے اوپر بائٹ کا سائز سیم ہونا چاہیے اگر ایک اینڈ پہ سیون رکھا ہے دوسرے اینڈ کے اوپر بھی سیون ہی ہونا چاہیے پھر تیسری جو سیٹنگ ہے وہ پیرٹی کی ہے پیرٹی آن کرنی ہے یا آف کرنی ہے آپ کے پاس فرسٹلی یہ آپشن ہے سیکنڈلی آپ کو مزید آپشن یہ اویلیبل ہے کہ پیرٹی آپ ایون رکھنا چاہتے ہیں یا پیرٹی آڈ رکھنا چاہتے ہیں اگر دونوں ایک اینڈ کے اوپر آپ نے پیرٹی آن کیا تو دوسرے اینڈ کے اوپر بھی پیرٹی آن کرنی پڑے گی اگر ایک کے اوپر ایون ہے دوسرے کے اوپر بھی ایون ہونی چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک کے اوپر ایون ہے اور دوسرے کے اوپر آڈ ہو پھر آپ کو تھرڈلی یہ اسپیسیفائی کرنا پڑے گا کہ کتنے نمبر آف اسٹاپ بیٹس ہیں ون اسٹاپ بیٹ کی آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہے ون پوائنٹ فائیو کی بھی اویلیبل ہے اور ٹو اسٹاپ بیٹس کی بھی اویلیبل ہے تو یہ آپشن آپ خود سے سیٹ کریں گے اس کو پروگرام کرتے وقت سیریل پورٹس کو پروگرامنگ کے وقت ہم دیکھیں گے کہ آگے چل کے کہ ان کو کس طرح سے سیٹ کیا جا سکتا ہے مور اوور اس کو مزید ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے نیکسٹ کی مدد سے اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کچھ ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہیں اس ڈیٹا کی value zero one double zero zero zero zero one binary ہے یہ انفیکٹ اے کی ایس کی ویلو بنتی ہے اے کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اب اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹلی ایک اسٹارٹ بٹ ہے یہ اسٹارٹ بٹ 1 ہوگا 1.5 ہوگا کتنے ہوں گے یہ آپ کو پروگرام کرنا پڑے گا اس کے اندر ہم نے 1 پروگرام کیا پھر یہاں سے آن ورڈس ڈیٹا اسٹارٹ ہو جاتا ہے ورڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹا انکیپسولیٹڈ ہے اس کے اندر بٹس دیکھ سکتے ہیں یہ بٹس کارسپونڈ کرتے ہیں اے کی ایس کی ویلیو کو اور جہاں پہ یہ ڈیٹا ختم ہوتا ہے ڈیٹا ختم ہونے کے بعد پیرٹی بٹ ہے پیرٹی ہم نے آڈ سیٹ کی ہے اب یہ پیرٹی آڈ کس طرح سے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اصل ڈیٹا ہے ہے اس کے اندر کاؤنٹ آف ونس کیا ٹو ٹو کا مطلب ہے کہ ایون نمبر آف ونس ہیں اب پیرٹی بٹ کی کیا ویلو ہونی چاہیے پیرٹی بٹ اگر آپ نے آڈ سیٹ کی ہے تو جو count of ones in real data ہے پلس دا پیرٹی بٹ جو کاؤنٹ اب آپ کے پاس آنا چاہیے وہ آڈ آنا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل ڈیٹا کے اندر کاؤنٹ ٹو ہے اور جو پیرٹی ہے اس کو ایڈ کریں تو کاؤنٹ تھری بن جاتا ہے تو اس لحاظ سے پیرٹی ہمیشہ آڈ آنی چاہیے جب آپ نے آڈ سیٹ کیا تو پیرٹی کاؤنٹ آف ونس ہمیشہ آڈ آنے چاہیے کاؤنٹ آف ونس کو آڈ کرنے کے لیے اس کو اپنی ویلو ون کرنی پڑتی ہے اسی طرح اگر اس کے اندر number of bits number of one سے تھری ہوتے ان کیس ہوتا ہے تو وہ آلریڈی آڈ تھی اس کیس کے اندر جو پیرٹی بٹ ہے اس کی ویلو زیرو ہو جاتی اس کیس کے اندر آلریڈی جو نمبر آف ونس تھے وہ ایون تھے اس لیے پیرٹی بٹ کو اس کے اندر شامل کر لیں شامل کرنے کے بعد اب جو نمبر آف ونس آنا چاہیے وہ آڈ آنا چاہیے شامل کرنے کے بعد اب جو آپ کے پاس کاؤنٹ آتا ہے وہ تھری ہے تو اس طرح سے پیرٹی آڈ رکھی گئی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹاپ بٹ آ رہا ہے جو کہ ہم نے ون رکھا ہوا ہے اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ آپ نے ڈیٹا ریٹ کو بھی سیٹ کرنا ہے یہاں پہ ڈیٹا ریٹ جو ہے وہ ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے ایٹ تھری ہنڈریڈ بٹس پر سیکنڈ تو ہر one by three hundred of a second کے بعد ایک بٹ سیمپل کیا جا رہا ہے جو ٹائم پیریڈ ہے سیمپلنگ کا وہ ون بائی تھری ہنڈریڈ ہے ہر one by three hundred of a second کے بعد بٹ کو سیمپل کیا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی کیا ویلو ہے ابھی تک جو ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ بیسکلی بیسکس ہیں آف سیریل کمیونیکیشن کہ جب سیریل کمیونیکیشن پرفارم کرنی ہے تو آپ نے کن اصولوں کا خیال رکھنا ہے اس میں ڈیٹا ریٹ آ رہا ہے آپ نے ڈیٹا ریٹ کا خیال رکھنا ہے پیرٹی کا خیال رکھنا ہے بائٹ کے سائز کا خیال رکھنا ہے اسٹارٹ اور اسٹاپ بٹس کا خیال رکھنا ہے یہ سرٹن بیسکس تھیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر سیریل پورٹ کے ساتھ آپ نے کوئی ڈیوائس اٹیچ کیا ہوا ہے تو ڈیوائس کے ساتھ کس طرح سے کمیونیکیٹ کیا جائے گا شروع میں جب یہ سیریل پورٹ ڈیزائن کیا گیا تھا تب اس کے ساتھ ڈیوائسز کو اٹیچ کرنے کے لیے ویریس اسٹینڈرڈس بنائے گئے تھے جن میں سے جو موسٹ پاپولر اسٹینڈرڈ تھا وہ R S two three two تھا R S two three two کے آگے کئی ماڈیفکیشن ہوئیں اور ماڈیفکیشن کرنے کے بعد ایک جو مور ایکسپٹیڈ پروٹوکول ڈیزائن کیا گیا اس کا نام ہے R S two three two C اس پروٹوکول کو یوز کرتے ہوئے اس کے ساتھ سیریل پورٹ کے ساتھ ماڈم کو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے آئیے سلائڈ کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس پروٹوکول کو یوز کرتے ہوئے ماڈم کس طرح سے کنیکٹ ہوتا ہے اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا پی سی ہے اس کو کہا جاتا ہے D T D T stand کرتا ہے ڈیٹا ٹرمینل اکوپمنٹ اور جو ماڈم ہے اس کو ڈی سی کہا جاتا ہے ڈی سی اسٹینڈ کرتا ہے فار ڈیٹا کمیونیکیشن اکوپمنٹ ان دونوں ڈیوائسز کو کنیکٹ کیا جاتا ہے R S two three two C کی کیبل استعمال کرتے ہوئے R S two three two C کیا ہے یہ بیسکلی ایک کنیکٹیوٹی کا پروٹوکول ہے ویریئس اگر پروڈکٹس مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں ہر پروڈکٹ اپنے لحاظ سے کنیکٹیوٹی دے رہا ہے تو اس کیس کے اندر جو ڈیزائنرز ہیں جو سافٹ ویئر ڈیزائنرز ہیں اور جو ہارڈ ویئر ڈیزائنرز ہیں ان دونوں کے لیے ڈفیکلٹیز آئیں گی پرابلمز آئیں گی کوئی ڈیوائس کہیں ورک کر رہا کرے گا کہیں نہیں ورک کرے گا تو اس کو اسٹینڈرڈائز کیا گیا اور اسٹینڈرڈ کا نام R S two three two C رکھا گیا جیسا کہ آپ کو بھی ڈسکرائب کیا کہ R S two three two C جو ہے یہ ایک کنیکٹیوٹی کا پروٹوکال ہے جب کمپیوٹر کے ساتھ اس کیبل کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے تو کسی کنیکٹر کی مدد سے کیا جا رہا ہے جس طرح پریویسلی آپ نے پیرل پورٹ کے کیس کے اندر دیکھا تھا کہ آپ کے پاس ایک کنیکٹر اویلیبل ہے جو کہ ٹوینٹی فائیو پن کنیکٹر ہے اس کی مدد سے آپ نے ایک وائر ڈیزائن کی اور وائرس کے تھرو کمپیوٹرس کو آپس میں انٹر کنیکٹ کیا اسی طرح سے R S two three two C کی جو کیبل ہے اس کے ساتھ بھی کوئی کنیکٹر اٹیچڈ ہوگا جس کنیکٹر کے ساتھ آپ کمپیوٹر کو اٹیچ کر سکتے ہیں یہ کنیکٹر یا تو 25 فائیو پن کنیکٹر ہو سکتا ہے یا 9 پن کنیکٹر ہو سکتا ہے اگر یہ 25 فائیو پن کنیکٹر ہے تو اس کو ڈی بی ٹوینٹی فائیو کہیں گے ڈی بی ٹوینٹی فائیو کی آف کورس ساری پنز نہیں یوز ہوں گی ان میں سے کچھ پنز یوز ہوں گی کچھ پنز بالکل فری ہوں گی نہیں یوز ہو رہی جو پنس یوز ہو رہی ہیں اس کو ہم اس ڈائگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کیا سگنیفیکینس ہے اس ڈائگرام کے اندر آپ 25 five connector D B twenty دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک کالم کے اندر آپ کو پنز نمبر نظر آ رہے ہیں ون سے لے کے تھرٹین تک اور دوسرے کالم کے اندر نظر آ رہے ہیں فورٹین سے لے کے 25 فائیو تک ان میں سے کچھ ایسی کئی ایسی پنس ہیں جو کہ فری ہیں یوز نہیں ہو رہی ہیں جو پنس یوز ہو رہی ہیں اس کے سامنے ایک لیبل دیا گیا ہے جیسے پن نمبر ٹو جو ہے یہ ٹی ایکس ڈی سگنل کے لیے یوز ہو رہی ہے pin number three R X D signal کے لیے pin number four T S signal pin number five C T S signal D S R signal کے لیے پن نمبر سکس یوز ہو رہی ہے پن نمبر سیون جو ہے وہ گراؤنڈ کی گئی ہے اور pin number twenty two R I signal کے لیے یوز ہو رہی ہے اور pin number twenty D T R signal کے لیے یوز کی جا رہی ہے اس ڈائگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ D B twenty five connector ہے جس کو کہ کنیکٹ کیا جاتا ہے سیریل پورٹ کے ساتھ R S two three two connectivity provide کرنے کے لیے مے بی اگر ٹوینٹی فائیو پن کنیکٹر نہ یوز ہو رہا ہو تو نائن پن کنیکٹر بھی یوز ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ٹوینٹی فائیو پن کنیکٹر کے اندر کچھ ایسی پنز ہیں جو کہ یوز نہیں ہو رہی ہیں بالکل فری ہیں ان کے اوپر کوئی سگنل نہیں آ رہا ہوگا باقی پنز ایسی ہیں جس کے اوپر سگنل آ رہا ہے کچھ جس طرح ٹی ایکس ٹی کا سگنل ہے اور آر ایکس ٹی کا سگنل ہے T X D signal use ہو رہا ہے ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنے کے لیے جو بھی ڈیٹا سیریلی ٹرانسمٹ ہو رہا ہے وہ ٹی ایکس ڈی سگنل کے تھرو ٹرانسمٹ ہو رہا ہے اور جو بھی ڈیٹا سیریلی ریسیو ہو رہا ہے وہ آر ایکس ڈی سگنل کی مدد سے ریسیو ہو رہا ہے باقی کے جو تمام سگنلز ہیں وہ سگنلز یوز ہو رہے ہیں ہینڈ شیکنگ یا پولنگ پرفارم کرنے کے لیے باقی یہ سگنلز یہ بتا رہے ہیں کہ جو اکوپمنٹ ہے وہ ریڈی ہے ڈیٹا سینڈ کر سکتا ہے آن ہوا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا اور سیکنڈلی پھر یہ بتا رہا ہے کہ وہ ڈیٹا سینڈ کرنا چاہ رہا ہے یا ڈیٹا سینڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ان سگنلس کی ڈیٹیل ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا کہ پیرل کمیونیکیشن کس طرح پرفارم کر سکتے ہیں computer to computer parallel communication کس طرح پرفارم کی جائے گی لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے جو اگزامپل ڈسکس کی تھی جس کے اندر ہم نے دو کمپیوٹرس کو آپس میں انٹر کنیکٹ کر کے nibble by nibble data send کرنے کے لیے ایک پروٹوکال بنایا تھا اسی ایگزامپل کو ہم نے آگے ڈسکس کیا ہے اور آپ کو ہوپ فلی یہ انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا کہ جب ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہے اس میں سے آپ نے اپنا ڈیٹا کیسے ایکسٹریکٹ کرنا ہے ڈیٹا جب ریسیو ہو رہا ہے تو اسٹیٹس پورٹ کے اوپر ریسیو ہو رہا ہے اسٹیٹس پورٹ میں سے آپ نے اس کو کس طرح سے شفٹ وغیرہ کر کے اور ماسکنگ آپریشن پرفارم کر کے اپنا ڈیٹا کیسے ایکسٹریکٹ کرنا ہے اور ایکسٹریکٹ اس کو نیبل بائی نیبل ایکسٹریکٹ کرنا ہے فرسٹ نیبل آتی ہے تو پھر آپ ویریفیکیشن کے لیے اس نبل کو اگین سینڈر کے پاس سینڈ کر دیں گے سینڈر پھر نیکسٹ نبل کو سینڈ کرے گا نیکسٹ نبل جب آتی ہے تو پریویسلی جو ڈیٹا ریسیو ہوا ہے اور اب جو ڈیٹا ریسیو ہوا ہے ان کو جوائن کر کے آپ نے پھر سے وہ بائٹ کیسے جنریٹ کرنا ہے یہ تمام کمپٹیشن جو ہوں گی یہ ریسیور اینڈ کے اوپر پرفارم ہوں گے جو کہ نبلس کو جوائن کر کے اس کو بائٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے یوز کی جائیں گی مور اوور آج ہم نے ڈسکس کیا کہ سیریل کمیونیکیشن کس طرح سے ورک کرتی ہے سیریل کمیونیکیشن کے لیے سرٹن پرنسپلز ہیں جن کو کہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے جو بیسکس بیسک پرنسپلز ہیں ایک پرنسپل اس کے سیمپلنگ ریٹ کا ہے کہ سیمپلنگ ریٹ کا کیا سگنیفیکنس ہے اور جب آپ سیریل کمیونیکیشن پرفارم کر رہے ہیں تو دونوں اینڈس کے اوپر سیمپلنگ ریٹ جو ہے وہ ایگزیکٹلی exactly سیم ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ جب آپ سیریل کمیونیکیشن پرفارم کر رہے ہیں تو جو اسٹینڈرڈ پی سی کے اندر ڈیوائسز اویلیبل ہیں وہ آپ کو یہ آپشن دیتے ہیں کہ آپ جو بائٹ سینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ فائیو بٹس کا ہو سکتا ہے یا سکس بٹس کا ہو سکتا ہے یا سیون بٹس کا ہو سکتا ہے یا ایٹ بٹس کا ہو سکتا ہے تو آپ نے بائٹ کا کیا سائز رکھنا ہے مور اوور سیریل کمیونیکیشن کے اندر کیونکہ یہ اے سنکرونس ہے تو اے سنکرونس کے اندر ضرورت ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ایک بائٹ کب سٹارٹ ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے اگر سنکرونس ہوتا تو اس کے اندر اس چیز کی امپورٹنس نہیں تھی لیکن کیونکہ سنکرونس ہے تو بائٹ کی انکیپسولیشن کرنی ضروری ہے اس کے لیے اسٹارٹ اور اسٹاپ بٹس یوز ہوں گے تو ان کے کیا سائز ہونا چاہیے ون بٹ کا ہونا چاہیے ون پوائنٹ فائیو کا ہونا چاہیے یا ٹو کا ہونا چاہیے یہ بھی آپ کو اسپیسیفائی کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ایرر کریکشن اینڈ ڈیٹیکشن کے لیے آپ پیرٹی کو یوز کر سکتے ہیں پیرٹی کو آن کرنا پڑے گا پیرٹی ایون رکھنی ہے یا آڈ رکھنی ہے آپ کو یہ بھی اسپیسیفائی کرنا پڑے گا پھر جب سیریل کمیونیکیشن کرنے والا کوئی ڈیوائس کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے جو پروٹوکول یوز کیا جاتا ہے وہ R S two three two C ہے اس پروٹوکول کو یوز کرتے ہوئے آپ سیریل ڈیوائسز کو اٹیچ کر سکتے ہیں اس پروٹوکول کے اندر جو سگنلز یوز ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کر رہے تھے نیکسٹ ٹائم ہم اسی پوائنٹ سے اسٹارٹ کریں گے اور جو باقی کے سگنلز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے ان کی کیا سگنیفیکینس ہے آج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ